شہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے حضور امید امی تمہارے در کا سوالی بھیک مل جائے بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا سد عطا ہو آتا ہو کچھ نواسوں کا عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تمہارے آس سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آس تان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی جاتا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے محتار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے وہ خار ہو یا نبی بھر جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہیں ہم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدارا ہمیں بھی کدو یا نبی کچھ خدارا ہمیں بھی کدو ڈر پہ ہوئے میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پالی ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم حالتیں بے کسی کس کو دکھلائیں ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مستفا ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مستفا کس کے پھیلائے ہم بھرد جھولی میری سرکار مدینہ بھرد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دو نو عالم کے والی ہو مرحبا دو نو عالم کے والی مرحبا عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظریں کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی ہر جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو اب بوتی نے حق کی بجالی زندگی بخش دی بندگی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی جو ابن نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کربلا سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے تو زندگی بخش دی بندگی کا دی نے حق کی بجاری وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی حشر میں ان کو دیکھیں کہ جس امتی یہ کہیں گے خوشی سے ہاں امتی یہ کہیں گے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم متیے کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیلالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شام میں سب سے نیرانی میں شر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے قلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دور ایک دوسرے سے سب یہ کہیں رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرانی سرے محشر گنہ گاروں سے پرس جس گھڑی ہوگی یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی سبھی کو آسوسم پیارے آقا کی لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو نہ گھبراؤ گنگارو نہ گھبراؤ گنگارو آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے صدقہ کا پیارے کی حیا کاک لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھل جائے بل جانا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے آمال کے باپ دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری تمہیں تاب یہ بے چینی کرونا کیا ہے اس کی بے چینی پہ ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ایک معروض کے مجرم ہے اسے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا کا ہے دفتر امان ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کے یاد شاہ رسول بندہ بے کس ہے ہے شاہ رحم میں کیا اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹ کا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مور آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے صاف کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی میرا غم سارے امن لوگو آیا میرا حامی میرا بم خان امم لوگ آیا میرا حامی میرا بم خان امم آ گئی جاتن بھی جانے آنا کیا ہے مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو پھر رشتے کہیں محکوم ہم ہم چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم حکم والا کی نتامیل ہوں سہارا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وقت چشم پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سب کا اس رحم کے حشر میں ان کو دیکھے گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے میرانی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شام میں سب سے نیرانی کاش پورنم دیا رے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن کاش پورنم دیا رے نبی میں جیت جی ہو بلاوا پہ جی ہو بلاوا کسی حال غم مصطفیٰ کو سناؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں کام کر ان کے دودے کی جانی مصطفیٰ کو سناؤں کام کر ان کے دودے کی جانی جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پھالی کچھ نواسوں کا سطح آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی ہر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی